اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है